پہ قائم رہنے کا محور یا مدار ہے یا یوں کہیں کہ ہمارے پورے اعمال کا جو مرکز ہے جو کنٹرول سینٹر ہے جو اس کا جی ایچ کیو ہے وہ دل ہے تو اس دل کو توجہ دینا اس دل کی حفاظت کی فکر کرنا یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ورثے میں ملا ہے اور مسلمان اور کافر کا اساسی فرق یہ ہے کہ کافر اپنے دل سے غافل ہوتا ہے اور دل پتھر کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا کہ کل ہیجار اور اشد قصوہ کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے پتھر یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت وہ ان نمین الحجارتی لما یا تفج جرمن النہار اور پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں چشمے پھوٹ پڑتے ہیں وہ ان نمنہ لما یا شک کو فیک رجمن علما کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شک ہوتے ہیں ان میں سے پانی نکل آتا ہے وہ ان نمین لما لمہ یہ من خشیت اللہ اور پتھروں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں لیکن دل بعض اوقات ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اگر ان کی حفاظت کا اہتمام نہ کیا جائے اور ان کی طرف توجہ نہ کی جائے تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہت سی دعاؤں میں ہمیں اللہ سے اپنے دل کا ثبات مانگتے اللہ سے دل کا قرار مانگتے اللہ سے دل کا حق پہ قائم رہنا مانگتے نظر آتے ہیں جیسے اس دعا میں آتا ہے کہ اللہ سب قلبی اللہ دین اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جما دے اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے اسی طرح دیگر دعائیں ہیں جن کے اندر آتا ہے مثال کے طور پر ایک دعا میں آتا ہے کہ اللہ طاہر قلبی النفاق نفاق اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے منافقت سے پاک کر دے اسی طرح ایک دعا میں آتا ہے کہ اللہ اجعل القرآن العظیم ربی قلوبنا کہ اللہ قرآن عظیم الشان کو ہمارے دلوں کی بہار کا ذریعہ بنا دے دلوں کی تازگی کا دلوں کی زندگی کا ذریعہ بنا دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ وہ اعمال کے اعتبار سے اور اللہ کی عبادت کرنے کے اعتبار سے تمام بشر سے فائق تھے اور کوئی موازنہ ہی نہیں ہے جیسا کہ روایات میں آتا ہے جہاں جس نبی کی ایک ایک رکت اتنی لمبی ہو کہ اس ایک رکت کے اندر بقرا علیہ عمران نسا جو ہے وہ تینوں پڑھ لی جائیں رات کی نماز میں یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر فقی عالم صاحبی کہیں کہ میں نے سوچا کہ میں بیٹھ جاؤں میرے اندر طاقت نہیں رہی نماز میں ساتھ دینے کی تو ایک رکت اتنی لمبی ہو گئی اس ایک رکت کا جو سجدہ ہے وہ بھی اتنا لمبا رکو بھی اتنا لمبا اور درمیان میں جو قوم اور جلسہ ہے وہ بھی اتنا لمبا لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی کیفیت سے غافل نہیں بلکہ سب سے بڑھ کر اس کی فکر کرنے والے اور اللہ کے آگے دستے سوال دراز کر کے اللہ کے آگے گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے ہیں کہ میرے دل کو حق پہ جما دے میرے دل کو اس دین پہ جما دے تو میں اور آپ جو اعمال سے بھی صحیح دامن ہیں ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہے یہ بات کہ ہم اپنے دلوں سے غافل ہوں تو ایک مسلمان کو باہر بہت سے کام کرنے سے قبل اپنے اندر کچھ کام کرنے ہیں اور اپنے اندر کچھ چیزوں پر توجہ دینی ہے وہ ایک سنجیدہ زندگی گزارنے آیا ہے اس کے پاس ایک مقصد ہے جو اللہ نے اس کو دے کے بھیجا ہے اس کے پاس اس کے رب کی معرفت ہے جس قدر یہ معرفت زیادہ ہوتی ہے جس قدر وہ اللہ کی صفات کو جانتا ہے جس قدر وہ اللہ کے اسما کو جانتا ہے جس قدر وہ اللہ کی عظمت کو جانتا ہے اسی قدر اس کی زندگی میں سنجیدگی بڑھتی چلی جاتی ہے اور سنجیدہ امور کا اہتمام بڑھتا چلا جاتا ہے اور انہی حقائق کی فکر اس کے ہاں بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی زندگی کے اندر اس کا نقش واضح نظر آنے لگتا ہے کہ واقعتاً اس کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ وما ہوا بالحزل کہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے یہ کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے اور ایک نہ ایک دن سب کا سوال ہونا ہے اور وہ دن اتنا سخت ہونا ہے کہ جیسا قرآن کہتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اس دن بوڑھے ہو جائیں گے ان کے بال سفید ہو جائیں گے اس لیے اپنے دلوں کی حفاظت کی فکر کرنے کی مجھے اور آپ کو ہم سب کو ضرورت ہے بالخصوص جس فتنے کے دور میں ہم رہ رہے ہیں اس فتنے کے دور میں تو یہ فکر اور بھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے فتنے ہر طرف سے حملہ آور ہوتے ہیں کوئی کہیں بھی چلا جائے میدان جہاد جیسی پاکیزہ جگہ پہ بھی آ جائے تو شیطان یہاں پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے شیاطین یہاں بھی موجود ہیں اور میدان سے باہر ہے معاشرے کے اندر موجود ہے اور ہر قسم کے فتنے آرام سے اس کی رسائی میں ہے وہاں بھی دل کی حفاظت مطلوب ہے تو ان سب جگہوں پہ اپنے دل کا خیال رکھنا ہوگا اپنے دل کو ٹٹولتے رہنا ہوگا یہ کوئی اور نہیں کر سکتا یہ کوئی باہر سے آ کے درست نہیں کر سکتا ہر فرد کو خود اپنے دل کی طرف لوٹنا ہے ہر فرد کو خود اپنے دل کا غم کھانا ہے پھر ہو سکتا ہے کچھ خارجی اسباب بھی اس کی مدد کر دیں اس میں لیکن جب اپنی فکر نہیں موجود ہوگی خود اپنے دل کا خیال نہیں موجود ہوگا تو نہ کسی کی نصیحت سے نہ کسی کے ٹوکنے سے نہ کسی کے روکنے سے انسان کے دل کی کیفیت بدل سکتی ہے وہ اس کے اس کے رب کے درمیان ایک چیز ہے جب تک اس کے اپنے اندر احساس نہیں ہوگا کہ میں نے دل کا خیال کرنا ہے اور اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے تب تک یہ بات درست نہیں ہوتی تو پیارے بھائیوں بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک قافلے کے ساتھ چلتا چلا جاتا ہے سفر طویل ہو جاتا ہے اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ شاید وہ بھی اس قافلے کے سب سارے لوگوں کی طرح وہ بھی ایک سارے آدمی ہے اور وہ بھی بہت اچھی جگہ پہنچ چکا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کچھ آزمائشیں بھیجتے ہیں جس کے ذریعے سے تمہیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے صفح علیحدہ ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے حق اور باطل کی پاک و ناپاک کی چھانٹی ہو جاتی ہے تو جتنی بھی آزمائشیں آتی اسی لیے ہوتی ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے آزمائش کے لیے کہ کس کے قلب میں کیا ہے جیسے عال عالمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات واضح فرماتے ہیں منافقین کا حال اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ جنگ میں پھنستے ہیں تو کہتے ہیں کہ حل لنا من الامر من شعی کیا ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی چیز ہے یعنی کوئی فیصلہ ہمارے ہاتھ میں بھی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لوکان رنا من الامر شعی اما کو تل ہونا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں معاملہ ہوتا ہے تو ہم آج یہاں مارے نہ جا رہے ہوتے ہیں یعنی جب آزمائی سخت ہوتی ہے جب ہر طرف سے گھیر لیا جاتا ہے تو اس وقت وہ اندر کا چھپا ہوا نفاق باہر آ جاتا ہے اس وقت وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم ادھر آتے ہی نہ کاش ادھر پھنستے ہی نہ ہمارے اپنے بس میں چیز ہوتی نکلنا ممکن ہوتا یہ معاشرتی اور دیگر رکاوٹیں نہ ہوتی تو ہم کب کے بھاگ چکے ہوتے ہیں یہاں سے اللہ سب تعالیٰ منافقین کو پہلے رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوکم تم فی بوتی کم لبر از الزی نہ کتبا علی کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کیا قتل لکھ دیا گیا تھا وہ خود چل کر اپنے قتل گاؤں کی طرف آ جاتے تو پہلی بات اللہ نے سمجھائی کہ اس چیز سے واسطہ نہیں ہے کہ تم کہاں پہ موجود ہو موت سے فرار کوئی نہیں جس نقطے کے اوپر بات کرنا مطلوب تھی وہ یہ اللہ فرماتے ہیں اللہ معافی معافی اس آزمائش میں کیوں پھنسایا اس کے اندر کیوں دیا گیا کیوں اتنی سختی سے گزارا گیا اس لیے تاکہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کی آزمائش کر لیں ولی س معافی فلو جو سینوں کے اندر ہے اس کی آزمائش کریں اور جو دلوں کے اندر ہے اس کی تمیز ہو جائے اس میں جو حق ہے وہ واضح ہو جائے اور جس کے دل میں کھوٹ بھرا ہوا ہے وہ واضح ہو جائے گی تو قرآن میں ایک جگہ نہیں سورہ کبوت میں سورہ محمد میں بار بار اللہ صلی تعالیٰ اس بات کو دہراتے ہیں کہ آزمائش ضرور ہوگی جس سے دل کے اندر کی ایک احسیات کھل کے واضح آ جائیں گی جیسے طرح محمد میں اللہ کہتے ہیں وہ نہ بلوا اخبار تمہاری باتوں تک کو اللہ تعالیٰ پرکھیں گے جو تمہارے منہ سے باتیں نکلی ہیں جو دعوے نکلے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ آزما کر دیکھیں گے کہ کتنے سچے تھے ان باتوں کے اندر تو بہت سخت معاملہ ہے بہت سنجیدہ معاملہ ہے اور کوئی کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے یہ ساری کی ساری آزمائش سے گزر کے پتہ چلتا ہے کہ دلوں کے اندر کیا ہے اور وہ آزمائش ضروری نہیں ہے کہ وہ سختی کی آزمائش ہو کوئی بھی امتحان ہو سکتا ہے ہر انسان کی ایک مختلف کمزوری ہوتی ہے ہر انسان کا ایک مختلف ذوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی بھی قسم کی آزمائش سے اس کے مطابق جو ہے وہ دو چار کر کے اس کے دل کا کھوٹ اور اس کا دل کا کھڑا جو ہے وہ واضح فرما سکتے ہیں دنیا میں اتارا ایسی امتحان گاہ ہے تاکہ جس کے اندر خوبص ہے وہ خوب واضح ہو جائے جس کے اندر خیر ہے وہ خیر واضح واضح ہو جائے اہل خیر کو اس کی جزا مل جائے اہل شر کو اس کی سزا مل جائے تو دلوں کے اندر کی کیفیات سے اس لیے غافل نہیں ہوا جا سکتا ایک ہی لشکر تھا عہد کے میدان میں اترتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر یہ دو تین بالکل ایک دوسرے سے متضاد رویے جو ہیں وہ واضح کر دیتے ہیں ایک وہ ہے کہ جن کا حال یہ ہے کہ وہ آزاد ہوں اللہ ایمان ہوں وہ تسلیم کہ جو دشمن کو دیکھ کے ایمان اور بڑھ جاتا ہے دوسرے وہ ہیں کہ جو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا ہے تو ہم پھنستے ہی نہ یہاں پہ کبھی تو اللہ نے اس آزمائش سے دلوں کی کیفیت کو واضح کر دیا اسی کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ یہ دل کی کیفیت یا دل کی حفاظت کیوں اہم ہے ایک مثال شیخ انور اولت رحمہ اللہ اپنے درس میں دیتے ہیں برسیسا کی مثال دیتے ہیں اور وہ مثال لیتے ہیں امام ابن جوزی کی تلبیس سے سے تو طویل قصہ ہے لیکن وہ قصہ جو ہے وہ اس کا جو آخری نقطہ ہے نا وہ ہی اصل میں کام کی بات ہے جو نقطہ شیخ نے اس سے کر کے بیان کیا تو یہ کہتے ہیں کہ برسیسا ایک نیک آدمی ہوتا ہے بنی اسرائیل میں اور اپنی عبادت کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے ایک راہب ہوتا ہے اپنے عبادت خانے کے اندر بند ہوتا ہے تین بھائی ہوتے ہیں کہ جو یہ ارادہ کرتے ہیں کہ انہوں نے جہاد پہ جانا ہے لیکن ان کے آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ ان کی ایک بہن ہے اس کو چھوڑ کر کیسے جہاد پر نکل سکتے ہیں تو پیچھے کوئی نہ کوئی نہیں رہے گا اگر تینوں کے تینوں نکل جائیں گے جہاد کرنے کے لیے آپس میں بحث ہوتی رہتی ہے کوئی بھی پیچھے رہنے پہ تیار نہیں ہوتا تو بالآخر وہ یہ طے کرتے ہیں کہ اپنے علاقے کے سب سے امین شخص کے پاس اس کو امانتاً چھوڑیں گے اور پھر جب واپس آئیں گے تو اس کو وصول کر لیں گے تو ان کی نگاہ بسیسہ پہ ہی پڑتی ہے اس لیے کہ ان کی نگاہ میں اس سے زیادہ عبادت گزار اس سے زیادہ نیک آدمی کوئی اور نہیں ہوتا وہ اس کے پاس جاتے ہیں اس کے پاس جا کر اس سے یہ بات کرتے ہیں تو بسیسہ انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتا وہ ایک نام ہے اور میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا یہ کہہ کے جب وہ تینوں بھائی واپس چل پڑتے ہیں تو یہاں سے اس کی آزمائش شروع ہوتی ہے یعنی شیطان کے حملے ہر ایک کے لیے مختلف ہیں شیطان ہر ایک کے دل پر اس کو دیکھتے ہوئے اس کی مناسبت سے حملہ کرتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اس کو یہ بات سمجھاتا ہے برسیسا کو کہ دیکھو تین بندوں کو تم نے جہاد میں شرکت سے محروم کر دیا تمہارا کیا جاتا ہے اگر وہ ہو سکتا ہے وہ تم نہ رکھو تو وہ کسی اور بدکار شخص کے پاس اس کو چھوڑ کے چلے جائیں یا وہ تینوں جہاد پر جائیں ہی نہ تو اس لیے اس کو اپنے پاس رکھ لو اس کی حفاظت کرو تمہیں بھی ان کے عمل میں شرکت کا اجر ملتا رہے گا سیدھا شیطان کبھی بھی رستہ نہیں دکھاتا کہ وہ سیدھا آتے ساتھ ہی کسی گناہ کی طرف دعوت دے وہ یوں قدم قدم پہ پھسلاتا ہے اور نیک آدمی کو نیکی دکھا کر اس کے ذریعے سے پھسلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن دل اگر زندہ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بصیرت رکھی ہو تو انسان پہچان جاتا ہے کہ یہ نیکی نہیں اصل میں گناہ ہے جس کو مزین کر کے میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو وہ اس قدم کے ساتھ بہ جاتا ہے اور ان کو واپس بلاتا ہے بلا کے ان سے کہتا ہے کہ ہمیں اپنے پاس رکھوں گا اس کے بعد اپنی عبادت گاہ سے کچھ فاصلے کے اوپر ایک گھر لے کے وہاں پہ اس خاتون کو رکھ دیتا ہے اور دن بھر میں ظاہری بات ہے کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ جاتا ہے اور جا کر دروازہ کٹکھٹا کر کھانا باہر رکھ کر واپس آ جاتا ہے اور اسی عالم میں یعنی اسی روٹین پہ ایک دو مہینے گزر جاتے ہیں کہ وہ جاتا ہے جا کر دروازے کو کٹ کے باہر کھانا رکھ کے واپس آ جاتا ہے بغیر دیکھے بغیر نظر اٹھائے بغیر کسی قسم کی حرمت پامال کیے پھر شیطان ایک دفعہ پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے مہینوں سے بند ہے کسی نے اس سے بات نہیں کی کسی نے اس سے خیر خبر نہیں لی تو کم از کم اس سے اتنا تو حال چال پوچھ لیا جائے تو دروازہ کٹکھٹاتے ہی ہو تو کٹکھٹا کر بات کچھ نہ کچھ کر لیا کرو اس سے اس کا حال پوچھ لیا کرو یہاں سے اگلا دروازہ کھولتا ہے کچھ عرصہ اس پہ گزرتا ہے پھر شیطان پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تم باہر کھانا رکھ کے جاتے ہو تو وہ اس کو باہر نکلنا پڑتا ہے کھانا اٹھانے کے لیے اور لوگوں کی اس پر نگاہ پڑتی ہے تو تمہارا کیا برا ہے جب نے جانا ہی ہے تو تم دروازہ کھلنے کے بعد اندر رکھ دیا کرو یہاں سے ایک اور دروازہ کھلتا ہے پھر اس کے اوپر کچھ مہینے گزرتے ہیں یہاں تک کہ آہستہ آہستہ بات اس سے آگے بڑھتے بڑھتے عمل بدکاری تک جاتی ہے جو بات وہاں بھی نہیں رکتی ہے ہر گناہ دوسرے گنا کو جنم دیتا ہے اگر انسان اللہ کی طرف رجوع نہ کرے اللہ تعالیٰ نہ تھامے نہ سنبھالے تو اگلا قدم جنم لیتا ہے پھر اس سے اولاد ہوتی ہے اس کے بعد شیطان اس کے پاس پھر آتا ہے اور آئی کہتا ہے کہ وہ تینوں واپس آئیں گے تمہیں قتل کریں گے تمہاری بدنامی علیحدہ ہوگی تو اس کو قتل کرو اس کے بچے کو اور اس کو پھینک دو وہ جاتا ہے اس کے بچے کو قتل کرتا ہے اور دفن کر دیتا ہے پھر اس کو اگلا خیال لاتا ہے کہ بچہ تو قتل ہو گیا ماں کو جب تک نہیں قتل کرو گے بعد پھر بھی نکلے گی ماں کو بھی قتل کرتا ہے دفن کرتا ہے پھر وہ تینوں آتے ہیں یہ پوری تفصیل امام نے جوزی نے اپنی کتاب میں نقل کی پھر وہ آتے ہیں بھائی اس کے ان سے ان سے آ کر پوچھتے ہیں جب جہاد سے واپس آتے ہیں کہ کیا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ ان کو بیماری ہوئی تھی اور وہ فوت ہو گئی اور یہ کہہ کے ان کو رخصت کر دیتا ہے ان کو ایک قبر بھی دکھا دیتا ہے تو وہ جاتے ہیں جا کے وہاں پہ دعا وغیرہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں شیطان رات کو ان کو خواب میں آتا ہے اور تینوں بھائیوں کو یہ بات بتاتا ہے کہ اصل واقعہ یوں نہیں یوں ہوا تھا اور جا کر قبر کھودو گے تو اندر سے نکل آئے گی اس کے ساتھ بچے کی لاش بھی اور یہی کرتے ہیں وہ کھودتے ہیں اس کے بعد وہ جاتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں برسیسا کو اور پکڑ کے گھسیٹ کے بادشاہ کی طرف لے جانے لگتے ہیں کہاں سے سفر شروع ہوا ایک چھوٹی سی پھسلن سے بادشاہ کے پاس لے جانے لگتے ہیں اس کو قتل کروانے کے لیے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی سزا قتل کی سزا کچھ نہیں ہونی بدنامی ویسے ڈبونے کے لیے کافی ہے اس کے علاوہ بھی سزا کچھ نہیں ہونی شیطان اس وقت حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں نے ہی تیرے ساتھ یہ سب کچھ کروایا ہے ایک کام کر لے تو میں تو یہ بچا سکتا ہوں مجھے سجدہ کر تو وہ شخص جو اپنی عبادت کی وجہ سے معروف ہوتا ہے اس پوری تاریخ میں یا اس پورے علاقے میں وہی شخص جو ہے وہ شیطان کو سجدہ بھی کرتا ہے اس لیے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس موقع پہ اللہ کا حکم نافذ ہوا تو پھر تو جان جائے گی جائے گی وہ شیطان کو سجدہ کرتا ہے شیطان سلام کر کے چل پڑتا ہے اس نے کون سا بچانا ہوتا ہے اس کو وہ جاتا ہے اس کے بعد دربار میں اس کو پھر بھی پیش کیا جاتا ہے قتل بھی کیا جاتا ہے اور وہ عالم جو ہے وہ کفر کی حالت میں مرتا اور جان دیتا ہے تو یہ پورا واقعہ نقل کر کے شیخ انور اولکی یہ بات کہتے ہیں رحم اللہ کہ یہ واقع ایسے نہیں ہو جاتے جب بھی کوئی اتنی بڑی شخصیت پھسلتی ہے کوئی اتنے علم کوئی اتنے تقوی کی وجہ سے جانا جانے والا شخص جو ہے وہ پھسلتا ہے تو یہ ایسے نہیں ہو جاتا اللہ ظلم نہیں کرتے کسی کے ساتھ اس کے قلب میں کوئی مرض ہوتا ہے جو اللہ آزما کر آہستہ آہستہ آہستہ کھولتے چلے جاتے ہیں اور ایک دن وہ مرض بالکل آیا ہو جاتا ہے تو ظاہر پہ انسان جتنا بھی خول چڑھا لے دل کے اندر اگر مرض موجود ہو تو وہ ایک نہ ایک دن کھلنا ہوتا ہے ہم دیکھ چکے ہیں ماضی قریب میں خود جہاد جیسی عظیم عبادت میں مصروف لوگوں کا انجام دیکھ چکے ہیں وہ لوگ کہ جن کے بارے میں اب یہی تمنا کی جا سکتی ہے کاش وہ پہلے مر جاتے وہ شہید ہو جاتے ختم ہو جاتے آج زندہ نہ ہوتے آج افغانستان کی پارلیمنٹ میں نہ بیٹھے ہوتے آج امریکہ کا ساتھ نہ دے رہے ہوتے کون سوچ سکتا تھا یہ بات کہ انہوں نے بھی کبھی پھسلنا ہے اور پھسل کے اتنی دور جانا ہے اتنی دور جانا ہے کہ شیوخ الحدیث ہوتے ہوئے دنیا بھر کے سروں کا ایک زمانے میں جو تاج تھے وہ ہوتے ہوئے بھی آج وہ سیدھی سی حقیقت نہیں سمجھ سکتے کہ یہ سری کافر ہے جس نے حملہ کیا ہے اور وہ ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں تو یہ ایک تاریخ میں ایک مثال نہیں ہے مثالوں کی کوئی کمی نہیں ہے ایسی ماضی قریب میں ماضی بعید میں جہاں بہت بڑے بڑے لوگ بھی پھسل گئے اس لیے کہ اندر دلوں کے اندر کچھ مرض موجود تھے تو پیارے بھائیوں بات کانپنے والی ہے ہر انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اس معاملے کے اندر اور ہر انسان کو اپنے دل کی فکر کرنا چاہیے دنیا اس کو کچھ بھی سمجھتی ہو اس کو مجاہد سمجھتی ہو اس کو عالم سمجھتی ہو اس کو صالح سمجھتی ہو لیکن اس کے قلب میں کیا امراض ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اور یا وہ خود اگر ان کی طرف توجہ کرے گا تو وہ ان کا علاج کر سکتا ہے اور اگر وہ خود غافل رہے گا تو ان امراض کو پکڑنا آسان نہیں ہوتا انسان کا نفس دھوکے باز ہے شیطان کو تو اللہ کہتے ہی غرور ہے مجسم دھوکا ہے تو یہ سارے دو کے باز ہیں جو آپ کو آپ کے دل سے ہٹاتے ہیں آپ کو آپ کے دل سے آپ کی توجہ پھیرتے ہیں اور کاموں میں لگاتے ہیں جس سے دل کی طرف نہ انسان جانے پائے اپنے دل کی طرف جانے والے تین بنیادی راستے ہیں جو ایک سماج ایک بسارت اور ایک زبان یا گویائی یہ تین بنیادی راستے ہیں جو ایک طرح سے ان پٹ ہیں جس سے جو دل کے اندر جاتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں نسم وسرا ول فواد کلو الاکان ہو مس اولا ہے سب آپس میں جڑی ہوئی ہے اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک سماج بصارت اور دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا ان تینوں کا ذکر اکٹھا آیا اس لیے کہ یہ سب آپس میں جڑی ہوئی ہیں جیسے وہ ای این ٹی اسپیشلسٹ ہوتا ہے نا تو وہ یہ تینوں چیزیں اس کے نزدیک جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ تینوں چیزیں پھر آگے جڑتی ہیں دل کے ساتھ جڑتی ہیں یعنی یہی زبان سماعت اور بسارت جو ہے یہ تینوں چیزیں جا کر دل کے ساتھ جوڑتی ہیں اور ان تینوں کا براہ راست اثر ہوتا ہے ان کی حفاظت کرنے یا نہ کرنے کا براہ راست دل پر اثر ہوتا ہے جو اپنی زبان کی اپنی سماعت کی اور اپنی بسارت کی حفاظت کر لیتا ہے گویا اس نے دل کو جانے والے رستوں کی حفاظت کر لی اور گویا اس نے دل کو پاکیزہ بنانے کا اہتمام کر لیا اور جو ان تینوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے گویا اس نے دل کی طرف گندگی کے نالے جو ہیں ان کو کھول دیا تو یہ تین رستے ہیں جن کی حفاظت ضروری ہے دل کو قصوت سے سختی سے اور زنگ سے ہر قسم کی میل اور برائیوں سے بچانے کے لیے تو یہ ایک پوری ایک دنیا ہے دیکھیں یہ دنیا ہم جس دنیا میں مادے کی دنیا میں رہتے ہیں محسوسات کی دنیا میں رہتے ہیں یہ ہمیں حقائق سے غافل کرتی ہے یہ دنیا ہے نا لفظ دنیا کا مطلب یہ ایک دنیا قریب ہوتی ہے دنیا کہتے ہیں دنا یدنو سے نکلا کہ جو قریب چیز ہے اس کو کہتے ہیں دنیا دنیا کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہ نظر آ رہی ہے وہ محسوس ہو رہی ہے وہ آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے وہ کانوں سے سنائی دیتی ہے دل اور اس کی ایک نظر نہیں آ رہی اس دل کی حفاظت کی ضرورت ہے ان تینوں رستوں کے ذریعے سے پہلی چیز اس میں اپنی زبان ہے زبان کا کئی استعمال ہو سکتے ہیں زبان کا برا استعمال بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے اس زبان کو فحش گفتگو کے اندر استعمال کرے انسان اس زبان کو کفر کی طرف بلانے کے لیے استعمال کرے انسان اس زبان کو بہت سے ہمارے صحافیوں اور میڈیا پہ بیٹھے لوگوں کی طرح جو ہے وہ اسلام سے ہٹانے کے لیے لوگوں کو استعمال کرے اہل دین پر تان کرنے کے لیے استعمال کرے مجاہدین کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے استعمال کرے تو کفر کی خدمت کے لیے استعمال کرے زبان ایک ملکہ ہے کسی کو مل جائے وہ ملکہ تو وہ اس کو مسخر کر دے کافروں کے لیے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کو استعمال کرنے کا وہ بھی طریقہ ہے جو ہمارے ہاں معاشرے میں نوجوانوں میں فلموں اور ڈراموں کے اثرات کے تحت جو کچھ رائج ہے سارا وقت فضول جملے لایانی گفتگویں فحش گفتگویں یہ سارا کچھ بھی ہو سکتا ہے زبان کا استعمال تو یہ ایک انتہا ہے کہ انسان اس کو گندگی کے لیے استعمال کرتا ہو اور زبان سے اس کے دل کے اوپر جو کچھ جاتا ہے وہ گندگی کے سوا کچھ نہ ہوتا ہو اس کے برعکس دوسرا رویہ بھی موجود ہو سکتا ہے اور وہ رویہ یہ اس زبان سے خیر کی دعوت دی جائے وہ من احسن قولم ممن دا اللہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے اس سے بہتر قول کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہو تو اس زبان کو اس لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف بلانے میں کھپایا جائے اس زبان کو قرآن کی تلاوت سے اللہ کے ذکر سے تر رکھا جائے اس زبان کو اللہ کی یاد میں کھپایا جائے یہ بھی ہو سکتا ہے امر بالمعروف میں نہیں ان المنکر میں دعوت اللہ میں یہ ساری چیزیں ہیں پیار محبت کی اہل ایمان سے باتوں میں ان کا دل نہ توڑنے میں اس میں کھپایا جائے زبان کو اسی طرح ایک درمیان کا رستہ بھی ہو سکتا ہے ہے وہ رستہ بھی برے رستے سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے اور وہ ایک انسان سری گناہ والی گفتگو تو نہ کر رہا ہو لیکن بے مقصد گفتگو کرتا ہو اور اس کی زندگی کا بیشتر وقت جو ہے وہ زبان کو بے مقصد باتوں میں گزارنے لگاتا ہو تو یہ زبان اتنی فالتو نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ اپنی زبان کو خیر کے سوا ہر بات سے روک لو یعنی زبان سے نکلے تو بس خیر کی بات نکلے اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ منقان یؤمن باللہ والیوم الاخر جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو فل یقل خیرن اب یسمت تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے یا چپ ہو جائے تو ہر ایک ہم میں سے سوچے اس بات کو اپنے اپنے دنوں کا جائزہ لیں اپنے اپنی اعمال کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ دن بھر میں ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے کن امور پہ ہم بات کرتے ہیں کتنی بات کا واقعات کوئی مقصد ہوتا ہے اور کتنی باتیں محض لذت گفتگو کے لیے ہوتی ہیں محض مزہ جو آ رہا ہوتا ہے بات کرنے میں اور کہہ کے مارنے میں اور گپے لگانے میں محض اس کے لیے زبان جو ہے وہ مسخر ہوتی ہے تو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے یعنی معاشرے میں جو عام رائج ہے وہ تو یہی ہے کہ زبان پہ اللہ کا ذکر بہت کم آتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جو مجلس قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہماری مجلسیں ایسی دلوں کو سخت کرنے والی مجلسیں ہوں تو ان سب چیزوں کا پیارے بھائی دل پر اثر ہوتا ہے زیادہ ہنسنے کا حدیث میں آتا ہے دل پر اثر ہوتا ہے دل کو سخت کر دیتا ہے زیادہ ہنسنا تو اسی طرح زیادہ لایانی باتیں جو ہیں وہ دل کو سخت کر دیتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہنا طویل السمت آپ بہت زیادہ خاموش رہنے والے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے اور اسی کے ساتھ دوسری صفت ہے کہ آپ بہت زیادہ مسکرانے والے تھے تو خاموشی اور منہ بسور کے بیٹھے رہنے میں فرق ہے بات خاموشی کی ہو رہی ہے خاموشی کے ساتھ مسکرایا بھی جا سکتا ہے اور خاموشی کے ساتھ ساتھ بوقت ضرورت کام کی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں دوسروں کا دل لبانے والی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں اہل ایمان کو خوش کرنے والی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں اس کی ممانعت نہیں ہے لیکن زبان کو یوں مطلقاً کھلا چھوڑ دینا کہ کسی بات کا کوئی حساب ہی نہ ہو الفاظ جو ہیں وہ ان پہ چونکہ بل کوئی نہیں آتا اس لیے وہ بس چلتا چلا جائے تو قیامت کے دن خدا نہ خواستہ اس کا بل دینا پڑ گیا تو بہت بھاری بل ہوگا وہ تو ایک ایک لفظ پہ انسان تھوڑا سا غور کر لے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں زبان دوسری چیز ہم نے کہا سماعت سماج جو ہے وہ بھی دل کے اندر سارا کچھ جا رہا ہے اس سے وہ ایک ہے بنیادی طور پہ ریسیور ہے کان کان کا کام یہ ہے کہ وہ ادھر ادھر سے چیزیں اکٹھی کر کے دل تک پہنچا رہا ہے ہر وہ چیز جو آپ کے کان میں جاتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے چاہے سوچتے سمجھتے جائے چاہے بغیر سوچے سمجھے جائے غلطی سے بھی میوزک چلا جاتا ہے کان میں تو گناہ تو نہیں ہوا لیکن دل پہ ضرور اس کا اثر ہوتا ہے حدیث کہتی ہے دیکھیں یہ پوری دنیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمارے سامنے کھول دی ورنہ ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ تھا ہی نہیں کہ ہم جانتے ہیں ان باتوں کو اللہ نے بتا دیا ہمیں کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیقی دل میں نفاق کو اس طرح اگاتی ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے منافقت پیدا کرتی ہے موسیقی دل کے اندر یہ ایک حقیقت ہے اس سے کوئی مفر نہیں ہے وہ موسیقی آپ سارا دن نہ چاہتے ہوئے بھی سن رہے ہوں تو اس کا دل پہ اثر ہوگا ہی ہوگا وہ ایک فطری اثر ہے اس کا وہ ہونا ہی ہونا ہے تو وہ گناہ ہو سکتا ہے آپ کو اس کا نہ ہو رہا ہو لیکن بلا قصد بھی جائے گی تو اس کا ہی اثرات ہوں گے یہ کہ قصدن جاتی ہو کسی کو اس میں لذت محسوس ہوتی ہو کتنے نوجوان ہیں اس معاشرے کے کہ جن کی زندگیاں اسی کام کے اندر ہیں جن کے یہ پیپروں کی تیاری ممکن ہی نہیں ہوتی ہے جب تک وہ موسیقی نہ سنتے ہوں اور جن کا جینا مرنا موسیقی کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ آپ اس چند گھنٹے کے لیے ان سے موسیقی چھین لیں تو وہ تڑپنے لگتے ہیں ان کی زندگی جو ہے اس طرح ہوتا ہے ضرور نکل جائے گی ان کی اس کے بغیر تو اپنے آپ کو موسیقی کی اس وبا سے یعنی ہر ایک کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے تو اپنے کانوں کی حفاظت کریں جس کو پتا ہے کہ دل کتنی اہم چیز ہے جس کو پتا ہے اس کی حفاظت کتنی مطلوب ہے وہ ضرور اپنے کانوں کی حفاظت کرے گا اور اسی لیے ایمان کے معاملے میں یہ والی دیوانگی چاہیے جو ہے تو بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ موسیقی کی آواز سنتے ہوئے تو کانوں میں گولیاں ٹھونس لیتے تھے تو یہ مطلوب ہے اس لیے کہ دل کی فکر تھی یہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں کر رہا یہ وہ عالم صحابی کر رہے ہیں کہ جن کی سنت کی ابتدا معروف ہے کہ موسیقی کی آواز سنتے ساتھ ہی کانوں میں انگلی ڈال دی اس لیے کہ پتہ ہے کہ اس کے اثرات دل پر کیا ہوتے ہیں تو اس کی حفاظت کی ضرورت ہے اس کو موسیقی کی بجائے تلاوت کا کوگر بنایا جائے اور حتیٰ کہ یہاں پہ بات آئی تو ترانوں کے حوالے سے بھی یہی بات ہے جو مجاہد بھائیوں میں یا جہاد سے محبت رکھنے والوں میں ترانوں کا ایک حد سے زیادہ بڑا ہوا رجحان موجود ہے سارا وقت جو ہے وہ میدان جہاد کے اندر بھی ہوگا کسی کا یہ حال کہ سارا وقت کان کے اندر ہیڈ فون ہے اور سارا وقت اس کے پاس ایک اتنی بڑی نہ ختم ہونے والی اس کے ایم پی تھری کے اندر ترانوں کی ایک فہرست ہے تلاوت اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے اگر وہ دل میں دن کا ٹائم نکالی جس میں وہ تلاوت اور ترانے سنتا ہے شاید تلاوت آدھا گھنٹہ بھی وہ نہ سنتا ہو اور پورا پورا دن گھنٹوں کے حساب سے ترانے ادھر ترانے ادھر ترانے چلے جا رہے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جس طرح سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے زبان پہ اللہ کی یاد تاری ہونی چاہیے اور بے اختیار بھی زبان سے کچھ چیز نکلنی چاہیے تو وہ اللہ کا نام ہونا چاہیے اسی طرح ترانوں کے بول نکل رہے ہوتے ہیں صبح اٹھتے ساتھ ہی معذرت کے ساتھ لیکن حتیٰ کہ یہاں بھی جانا میں بیٹھا ہوں یہاں بھی فجر کے وقت ایک ساتھی اٹھے اور اس کی زبان سے پہلی چیز جو آپ کو دوسرے کمرے میں سنائی دے وہ ترانہ ہو تو حیران کن بات ہے کیوں زبان کا اتنا دل کا تعلق جو ہے وہ ترانے کے ساتھ بن جائے کہ یہ بے اختیار چیز بن جائے آپ کو اس طرح بیٹھتے جاگتے ہر وقت آپ کی زبان پہ یہ ہو تو یہ تو اللہ کی یاد کے سوا کسی کو یہ مقام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے شعور اللہ شعور میں بس جائے اور آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کی زبان پہ اللہ کا نام آتا ہو موت کا ایک دن آنا ہی آنا ہے موت اچانک آ سکتی ہے کوئی اچانک گولی آ سکتی ہے کوئی اچانک ایکسیڈنٹ آ سکتا ہے تو آخری بات زبان پہ کیا ہوگی حدیث میں آتا ہے نمال امال خواتین امال کا دار و دار خاتمے پہ ہے تو آخری بات زبان پہ کیا جاری ہوگی اس وقت جو ہے وہ سویلوں میں سویلوں میں اگر کوئی کہہ رہا ہو تو پھر اللہ ہی اس کا اس کا حامی و ناصر ہے ظاہر بات ہے یہ موقع نہیں ہے ان چیزوں کا اس وقت اللہ کا نام زبان کے اوپر آنا چاہیے اس وقت بغیر اختیاری طور پر یہ چیز نکلنی چاہیے اس کا بہترین امتحان یہی ہوتا ہے کہ سو کر جب انسان اٹھتا ہے اس وقت ذہن پہ اور زبان پہ سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے اگر وہ اللہ کی یاد ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ لاشعور میں الحمدللہ ذکر اللہ کا اتر چکا ہے لیکن اگر وہ کوئی جانا ہے یا وہ کوئی ترانا ہے ہر دو صورت میں تشویش کی بات ہے اور اپنے آپ کو اسے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے تو کانوں کی حفاظت کریں یہ ایک سب چیزوں سے ایک لذت جڑی ہوئی ہے پیارے بھائیوں زبان کے ساتھ بھی ایک لذت جڑی ہے کان کے ساتھ بھی ایک لذت جڑی ہے باتوں میں بھی ایک مزہ آتا ہے گھنٹوں باتیں کریں گپے مارے لطیفہ سنائیں کہکے لگائیں اس میں بہت مزہ آتا ہے اسی طرح گانے سننے میں اور حتیٰ کے ایک درجے میں ترانے سننے میں بھی لذت آتی ہے تو انسان اپنے آپ کو صرف لذت پرست نہ بنائے کہ صرف لذت ہی کے لیے جیتا ہو لذت ہی کے لیے مرتا ہو یہ اس کی زندگی نہیں ہونی چاہیے تو کوئی مقصدیت ہے زندگی میں کوئی مقصد ہے جو ہمیں یہاں دے کر بھیجا گیا تو قرآن کا عادی بنایا جائے دروس کا عادی بنایا جائے مفید خطبات سننے کا عادی بنایا جائے بہت تقاریر اہل علم کی موجود ہیں کوئی انسان سننے والا ہو تو وہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہو سکتی ہے اس کے لیے اپنا علمی سطح بڑھانے کا اور اپنے دل کی تربیت کرنے کا اپنے اندر اعلی اخلاق پیدا کرنے کا ان چیزوں کے اوپر وقت لگایا جائے تیسرا ذریعہ ہم نے کہا آنکھیں ہیں آنکھیں شاید ان سب میں پیارے بھائیوں سب سے خطرناک چیز ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ نظر جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے حرام تصویر پر نگاہ ڈال لیں اس کا اثر آپ کے دل پہ ہونا ہی ہونا ہے آپ جو مرضی کریں پہلی نگاہ پڑی یا جتنی بھی نگاہ پڑی لیکن اس کا دل کے اوپر ایک اثر ضرور ہوتا ہے تو یہ شیطان کا تیر ہے وہ ذہنوں سے محو نہیں ہوتی یہ ایک طرح سے کیمرے کی وہ فلم ہوتی ہے جہاں چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو سالوں بعد تک شیطان جو ہے وہ چونکہ ان چیزوں کے ساتھ شہوات وابستہ ہوتی ہیں فاش تصاویر کے ساتھ اللہ کی حرام کردہ تصاویر کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ شہوات وابستہ ہوتی ہیں تو وہ حافظے میں جس طرح نقش ہوتی ہیں اس طرح بہت سی عام چیزیں جن پر سے سرسری نگاہ گزرتی ہے وہ نہیں نقش ہوتی ہیں تو اسی لیے بالخصوص جو معاشرے کے اندر رہتا ہے ہمارے جو شہروں کے معاشرے کے اندر رہتا ہے کہ جہاں ہر قدم پہ بل بورڈ ہر قدم پہ اشتہار اور خدا نہ راستہ کسی گھر میں ابھی تک ٹی وی موجود ہے تو یہ سب کچھ جس کی زندگی کا حصہ ہو تو وہ تو نہ چاہتے نہ چاہتے بھی دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ حرام تصویر پر نگاہ ڈالتا ہے اور کتنی دفعہ دلوں کے اندر یہ تیر جا جا کر کھبتے ہیں کھبتے ہیں نقطے سیاہ دلوں کے اوپر پڑتے ہیں یہاں تک کہ دل مردہ ہو جاتا ہے اور احساس بھی نہیں ہوتا اس بات کا کہ دل کی کیا حالت ہے لیکن اس سے کوئی بھی کوئی علاقہ کوئی معاشرہ اس فتنے سے پاک نہیں ہے بالکل یا کہیں بھی یہ فتنا پیش آ سکتا ہے کہیں بھی نگاہ کی حفاظت کا معاملہ آ سکتا ہے تو مومن کی صرف یہ ہے کہ وہ نگاہوں کو جگانے والا ہوتا ہے تو اور قرآن میں اللہ سلمان تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ کل المؤمنین یا من ابصارهم کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور اسی طرح فرمایا کہ کل المؤمناتی یا من ابساری مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں تو نگاہیں جھکانے والا ہوتا ہے حیا والا ہوتا ہے مومن نگاہیں جھکا کر رکھنے والا ہوتا ہے تو ان نگاہوں کی بطور خاص حفاظت کی کوشش کی جائے بالخصوص پیارے بھائیوں جس عمر سے ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ جو جوانی کی عمر ہوتی ہے اور اس میں بھی بالخصوص پندرہ سے پچیس سال کے درمیان کی جو عمر ہوتی ہے یہ خطرناک ترین عمر ہوتی ہے انسان جو ہے وہ اپنی پوری کے اپنی طاقت کے اپنی ہر اعتبار سے جسمانی صلاحیتوں کے عروج پر ہوتا ہے اور یہی وقت ہوتا ہے کہ جب شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی جوانی کو خراب کرے اور آپ کی جوانی کو پاکیزہ نہ رہنے دے آپ کے ذہن کو آپ کے قلب کو پاکیزہ نہ رہنے دے تو جو اپنی نگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے وہ تقریباً فتنوں کا وسوسوں کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس کا دروازہ بند کر دیتا ہے لیکن جو اپنی نگاہ کو نہ روک پاتا ہو لاما شیطان کی بی سی اور دروازے پھر اس کے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں تو یہ پہلا دروازہ ہے کہ جو کسی بھی گناہ کی طرف کسی بھی برائی کی طرف کسی بھی فحش چیز کی طرف لے کے جاتا ہے اور پھر بالخصوص پیارے بھائیوں جو لوگ اس وقت ایک جنگ کی کیفیت میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جنہوں نے فرض عین کو پہچان لیا ہے جو جان چکے ہیں کہ ان کا ایک دشمن ہے جو ان کے دین پہ ان کے حرمات پہ حملہ آور ہے ان کا معاملہ تو بالکل فرق ہونا چاہیے کافروں کا جنگ کا آلہ ہے وہ یورید الدین طبیون شہواتی ان میل نازیمہ شہوتوں کے پیروکار یا شہوتوں کے پجاری یا کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم میں ٹیڑھ آ جائے ان تمیل میلن عظیمہ اور بہت بڑی ٹیڑھ تمہارے اندر پیدا ہو جائے کیا مطلب ہے ٹیڑھ آ جائے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان تکون زناتن مسلم کہ تم ان کی طرح زانی بن جاؤ یہ ان کا ہدف ہے کہ تمہیں اپنی طرح بدکار بنائیں تمہیں اپنی طرح گندگیوں کے رستوں پر شہوتوں کی اندھی اتباع کے رستے کے اوپر چلائیں تو یہ ان کا ہدف ہے یہ ان کی جنگ کا حصہ ہے اس کے لیے اسی چینل کھولے ہیں پاکستان میں اسی لیے اسی ٹی وی چینل کھولے گئے ہیں اسی لیے آپ کے پسماندہ ترین دیہاتوں میں جہاں لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے جہاں لوگوں کے پاس بجلی اور پانی کی سہولتیں نہیں ہیں وہاں انٹرنیٹ پہنچانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور باہر کے پیسوں سے یو ایس ایڈ کے پیسوں سے خصوصی امریکی پیکجز کا جز ہوتا ہے یہ کہ انٹرنیٹ کہاں کہاں پہنچانا جو ہے وہ اس دوا کا اتنا ولین جو ہے وہ اس کے لیے مختص کیے گئے تو یہ کیوں ہے اتنا اہتمام کیوں کر رہے ہیں ہماری بڑائی کے لیے نہیں کر رہے اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کو جنگ کا حصہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا تجربہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے غافل ہو سکتے ہیں لیکن وہ اپنی تاریخ کو نہیں بھولے ہوئے ان کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے بڑے بڑی فتوحات کو روکا ہے ان کے کسی ایک جرنیل کو اس دروازے سے گرا کر بڑی بڑی فتوحات کو روکا ہے سلطان بائی عزیز یلدرم یعنی کا جو واقعہ آتا ہے کہ جو یورپ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر اس وقت بریک نہ لگتی تو پورا یورپ اس کے تحت ہوتا تو اس کو فتح کے بعد فرانس کے بادشاہ نے اپنی ایک بیٹی جو ہے وہ اس کے حرم میں داخل کی اور اس نے اس کو شراب کی اور بدکاری کی اور ہر قسم کے تن آسانی اور فحاشی کی عادت ڈالی یہاں تک کہ وہ بادشاہ کے جس کے نام سے یورپ کانپا کرتا تھا یلدرم تھا یعنی یلدرم کا مطلب ہے کہ بجلی جو بجلی کی تیزی سے جاتا تھا اور حملہ کرتا تھا اور یورپ کی فوجوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا تھا اس کو اس دروازے سے بہکاتے بہکاتے ایسی جگہ گرایا کہ وہ آپس کی لڑائیوں میں پھنس کے ختم ہو گیا تو وہ یہ جانتے ہیں تاریخ سے اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کے نوجوان کو اگر مارنا ہے تو اس کو قتل کرنے سے زیادہ بڑا قتل یہ ہے کہ اس کے دل کو قتل کر دو اس کے ایمان کو قتل کر دو اس کو اس گندگی کی لت کے اندر لگا دو کہ وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ بچے تو پیارے بھائیوں یہ حملے وہ ہر جگہ پہنچانے کی وہ اب تک وزیرستان کو نہیں بچتے اس سے یہاں بھی وہ نیٹ پہنچانے کی اور یہاں بھی وہ ٹی وی کو عام کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں جس کو وہ اپنا نیٹو کا سویلین پروگرام کہتے ہیں کیا سویلین پروگرام وہ یہی ہے کہ وہ آپ کو بظاہر غیر جنگی طریقوں سے آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں آپ کے ایمان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر ایمان نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے بتا دیا کہ غصہ ان کا غصہ اس سیل کہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہو ہوگے اتنی بڑی تعداد میں کہ اصول دنیا کو خوف کھانا چاہیے تم سے لیکن جھاگ کی طرح گئے پھوٹ مارنے سے اگر تمہاری کوئی قیمت نہیں ہوگی تو ایمان نہ رہے تو اس تعداد سے کچھ نہیں ہوگا یہ جو چند مٹھی پر لوگ کفر کو ناکو تو چنے چبوا رہے ہیں تو طاقت سے تو نہیں چبوا رہے ہیں یہ مادے سے تو نہیں چموا رہے ہیں یہ اس ایمان کی وجہ سے چموا رہے ہیں تو پیارے بھائی اس ایمان کو ہی حفاظت کرنی ہوگی اس کو دل میں بسانا ہے تو اپنی نگاہوں کو جھکانا ہوگا اپنے دلوں کی اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہوگی اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی دل تک جو ان پٹ کے راستے ہیں ان تینوں راستوں پہ شیطان کو روکنے کے لیے پہرے بٹھانے ہوں گے تو یہ ہر نوجوان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو اس جنگ کا جز سمجھے وہ کفر کی اس چال کو سمجھے یہ سب کافر جو ہیں یہ شیطان کے اللہ نے کہا یہ شیطان کے ساتھی ہیں یہ جنگ براہ راست ایمان اور عقیدے کی جنگ ہے تو وہ شیطان پیچھے سے لگایا ہوا ہے اس میں شیطان نے ان کو ہر قسم کا جو مادہ اور اسباب ان کو ملے ہیں شیطان ان کو وہی کرتا ہے اللہ کہتے ہیں شیطان ان کو شیطان ہی وہی کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے ان کے کان میں یہ باتیں ڈالتا ہے پھونکتا ہے سمجھاتا ہے ان کو نئی نئی جو لینڈ کارپوریشن بیٹھ کے نئی نئی رپورٹس نکالتی ہے آپ اس کی بعض چیزیں پڑھیں تو یعنی واقعات شرطیاں کہہ سکتا ہے کہ یہ انسانی کاوش نہیں ہے ہے اس میں سے بعض چیزیں ہوئی ہیں جو خالصتاً شیطانی انٹیوشن پہ شیطانی وہی کے اوپر مبنی ہے شیطان نے ہم کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی ہیں اتنی شیطانی تجاویز دیتے ہیں کہ جو واقعات لگتا ہے کہ جو خواہش کے ساتھ معاملہ ہوا تھا کہ جب کوئی نہیں ہم کو نظر آ رہا تھا تو پھر وہ ایک بوڑھے کی شکل میں شیطان آتا ہے اور ایک ایسی تجویز دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے حوالے سے کہ جو کسی کی بھی عقل میں نہیں آ رہی تھی تو ان کا بھی جب ان کو کوئی طریقہ ہی نظر آتا ہے تو وہ شیطان آتا ہے اور وہ آ کے ان کو رستہ سجھاتا ہے انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ امت اب رکنے والی نہیں انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے غلام بنایا انہوں نے بر صغیر میں دو سو سال غلام بنا کے جوتے پاؤں کے نیچے دبا کے رکھا اس قوم کو اور ان کی نہ عصمتوں کو محفوظ چھوڑا نہ ان کے دین کو محفوظ چھوڑا نہ ان کی مساجد و مدارس کو محفوظ چھوڑا ان کے علماء کو ذلیل کیا ان کے آگے فوج کے اونچے اونچے مناسب تھے ان کو آج صوبے دار اور جمع دار جو ہے وہ ہمارے ہاں بالکل حقیر چیز سمجھی جاتی ہے وہ کل کو بڑے بڑے منصب سمجھے جاتے تھے یہ سارا کچھ کیا گیا اس کے باوجود جب وہ یہاں سے گئے اول تو ان کو نکالا گیا ان کے ہوتے بھی جہاد ان کے خلاف ہوا اور جب وہ گئے تو آہستہ آہستہ آہستہ اسلام ہی ہے اس علاقے کے لوگوں کے سینوں کے اندر سے نکلا اسی طرح کوئی بھی علاقہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں میں چالیس سال سے کوئی مدرسہ نہیں چالیس سال سے مدرسہ نہ ہونے کے باوجود بھی وہاں حافظ جو ہے وہ ساری عرب دنیا سے زیادہ ہو گئے اور وہاں جو ہے وہ اب جب وہ ظلم کے تحت سے نکلے تو اندر سے پھر ایمان سے محبت برآمد ہوئی اللہ اس کے نبی سے محبت برآمد ہوئی ٹیونس جس کو گندگی کا یعنی یورپ نے اپنے لیے ایک فاشی کا اڈا بنایا تھا فرانس نے بالخصوص وہ بھی جب اس ظلم کے نیچے سے نکلا تو اندر سے پھر اللہ اس کے نبی کی محبت جو ہے وہی سب سے پہلے برآمد ہوئی مصر کو دبایا رکھا فرونیت وہاں نافذ کی عربی قومیت وہاں نافذ کی فرعون کے ساتھ سارے پرانے آثار زندہ کیے احرام کو پوجنا دوبارہ شروع کیا کیا چیز یعنی مصر کے اندر مسلمان مصر کے اندر جو ہے وہ شاہراہ کا نام جو ہے وہ فرعون کے نام پہ رکھا ہوا ہے تو یہ آج تک موجود ہے جس کے اوپر مظاہرات ہو رہے ہیں جس شاہراہ کے اوپر اس کے باوجود جب ہٹا وہ ظلم کے پیچھے سے ایمان نکلا تو اب ان کو سمجھ میں آگے کہ یہ قہر سے نہیں یہ ظلم سے اور جبر سے نہیں ٹوٹتی یہ امت اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے سیدھا قلب پہ حملہ کرو ان کے ایمان کو ان سے نوچو ان کو شہوات میں غرق کرو ان کے نوجوان کو اور ان کو شبہات میں غرق کرو یہ طریقہ ہے جس سے دبایا جائے گا اس لیے جب ہم جب کان کی حفاظت کی بھی بات کر رہے ہیں جب زبان کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں تو شہوات ایک آلہ ہے جس سے وہ حملہ آور ہو رہے ہیں شبہات وہ دوسرا آلہ ہے جس کے ذریعے سے وہ حملہ آور ہوتے ہیں میڈیا کا یہ پہلو بہت چھوٹا ہے اگر ہم موازنہ کریں شہباد والا پہلو جو ہے وہ جو شبہات دلوں میں ڈالتا ہے وہ جو نئی نسل کو اللہ سے یوم آخرت سے اللہ کے نبی سے دین اور اہل دین سے جو نفرت اور جو تشکیق کے بیچ ان کے سینوں میں بوتا ہے کامدی جیسے لوگوں کے لیے چوپٹ میدان کھلا چھوڑ کر وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک چیز ہے شہوات سے تو پھر بھی انسان کے نکل رہے اس لیے کہ اس میں انسان کو محسوس تو ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے شبہات تو ایسی چیز ہے جو آپ کے یعنی جڑوں سے ہی تار پور بکھیر دیتے ہیں آپ کے ایمان کی تو میڈیا بھی وہ کام کر رہا ہے اور بی سی او ادارے اس وقت مسخر ہیں جو انہی کے پیسوں پر چل رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہی کام کریں تو پیارے بھائی اس لیے بھی جو انسان ہر چیز پڑھنے کی نہیں ہوتی ہے جو پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ انسان اس کے اندر بھی نافی چیزوں کی طرف جائے ان چیزوں کی طرف جائے کہ جو اس کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی بنتی ہوں اس کے عمل میں اضافے کا باعث بنتی ہوں سننے کی بات ہر ایک کی بات نہیں سننی چاہیے یہ جو ایک طریقہ بن گیا کہ ہر ٹاک شو کے سامنے بیٹھ جاؤ ہر ٹی وی اور ہر ریڈیو اور ہر خبروں کے اندر آنے والے ہر تبصرے کو سنو ہر شخص اس سطح پر نہیں ہوتا ایمان کے اور علم کے کہ ان ساری چیزوں کو ریسیو کر کے اس میں سے ٹھیک نتیجہ نکال سکتا ہو تو ان چیزوں کی حفاظت کریں اسکول بھی نہ کھلا چھوڑیں قرآن اندر جاتا نہیں ہے اور ٹی وی چوبیس گھنٹے اندر جاتا ہے قرآن اندر جاتا نہیں ہے اور دنیا جہان کی اور تجزیے اور تبصرے سارا اندر جاتے ہیں آپ کے دل پہ اس کا اثر ہوگا لامحال آپ کے ذہن پہ اس کا اثر ہوگا تو عزیز بھائیوں یہ دل اور یعنی وہ کہتے ہیں اس کو خود بھی کہ یہ war of hearts and minds ہے یہ دل اور دماغ کی جنگ ہے اب اس کو انہوں نے لیڈی سی کے اوپر آئے ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ جسموں والی جنگ رہی نہیں تو یہ دل اور دماغ کی جنگ ہے اس کے لیے دل کے تک آنے والے ان تینوں رستوں کو بچانا ہوگا اس کے اوپر پہرے ہمیں بٹھانے ہوں گے تو بالخصوص وہ بھائی کے جو میدانی جہاد کے اندر موجود ہیں ان سے باقیوں سے بڑھ کے یہ درخواست ہوگی کہ شیطان جتنا ان کے پیچھے لگا ہے کسی اور کے پیچھے نہیں لگا جتنا وہ آپ لوگوں کی تلاش میں ہے جتنا وہ آپ لوگوں پر غصے کھاتا ہے تو جتنا وہ آپ لوگوں پر غرض و غذب کھاتا ہے جتنا اس کو اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان شاء اللہ سما ان شاء اللہ یہ طائفہ منصورہ ہیں جن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصرت ہے بحثی مجموعی یہ مٹھی بھر لوگ کہ جو آج کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہیں جو تقریباً روزانہ کی بنیادوں پر اپنی جانیں دے رہے ہیں روزانہ کی بنیادوں پر کبھی ڈرون میں اور کبھی کاروائیوں میں اور کبھی کسی اور کبھی کسی صورت میں یہ لوگ جو ہے یہ وہ ہراول دستہ جس سے کفر خوف کھاتا ہے یہ وہ ہراول دستہ جس سے شیطان پیچ بل کھاتا ہے اور اس کو اپنی سالوں کی نہیں صدیوں کی بنائی ہوئی محنت جو اس نے یورپ سے شروع کی انقلاب فرانس لایا کیا کیا اس کے ذریعے سے خرافات پوری دنیا میں پھیلائیں اس صدیوں کی محنت اس کو آج بکھرتی نظر آ رہی ہے وہ نہیں چھوڑے گا آپ لوگوں کو وہ آپ میں سے ایک ایک کے دل پر حملے کرے گا آپ میں سے ایک ایک کے ذہن کے پیچھے آئے گا اور ایک دو دن کی بات نہیں ہے جنگ اس کے ساتھ مرتے ولا تم تمہ تم اللہ ون تو مسلم تک مرتے دم تک آخری وقت تک چل رہی ہے اتنا خطرناک دشمن ہے امام احمد بن حمل کے بارے میں آتا ہے رحمہ اللہ کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو شیطان نے آ کر یہ کہا کہ احمد بن حنبل تو اپنے عمل کی وجہ سے میری قدرت سے نکل گیا اپنے علم کی وجہ سے میری قدرت سے نکل گیا بچ نکلا تو اس کے اوپر امام احمد بن حنبل نے کہا کہ تو جھوٹا ہے میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں نکلا میں اللہ کی توفیق کی وجہ سے نکلا اور ابھی بھی جنگ جاری ہے یہ وہ آخری آخری حربہ ہے یعنی جو آخری آخری وقت تک بھی شیطان کو پتا ہے ایک ایک بندے پر محنت کر رہا ہے ایک ایک مسلمان پر اس کو وہ نہیں چاہتا کہ ایک بندہ بھی جنت میں جائے تو امام احمد بن حنبل جیسے شخص کو بھی آخری وقت آ کر اس عجب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے کہ آپ اپنے علم کی بنا پر آگے نکل گئے تاکہ وہ اللہ سے توجہ پھیر دیں اور موت کے وقت یہ سب سے شدید حملے کرتا ہے اتنے شدید حملے ہوتے ہیں کہ اللہ نہ بچائے اور اللہ کی پناہ نہ ہو اللہ کی رحمت نہ ہو تو انسان اس وقت پھسل سکتا ہے جو ساری زندگی کبھی نہ پھسلا ہو تو اس وقت ہو سکتا ہے وہ نفاق کھل جائے جو ساری زندگی کبھی نہ کھلا ہو تو اللہ سے پناہ مانگنے کی اللہ سے ڈرنے کی بات ہے یہ شیطان میرے اور آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہم میں سے ایک ایک پر حملے کر رہا ہے ہمارے دلوں پر حملے کر رہا ہے اور پہلے بھائی جہاں سے بات شروع ہوئی کہ قافلے کے ساتھ ہونے کا مطلب نجات اللہ محدہ نہیں ہے انسان ایک ہی قافلہ ہوتا ہے انجام کار قیامت کے دن لوگوں نے گروہ کی صورت میں نہیں اللہ کے سامنے جانا سوال جواب تنہا فرد کا ہونا ہے تو حقیقی بات یہ ہے بات خطرناک ہے لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ نہ میں جانتا ہوں اور نہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم میں سے کس نے کل کو جنت میں جانا ہے اور کس نے جہاد میں باہرن ہونے کے باوجود بھی اس کا انجام جنت میں جانا نہیں ہونا تو اللہ سے ہم اس غن رکھتے ہیں اللہ سے تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں لیکن رحمت کی امید ایک چیز ہے اور بے خوفی اور غفلت ایک بالکل اور چیز ہے تو اللہ سے اپنے اپنے دلوں کے حال کے معاملے میں اللہ سے تڑپ کے دعا کی جائے اللہ ہی سے مانگا جائے کم سے کم کچھ کر سکتے ہیں ہم کمزور ہیں نہ ہمارے پاس اتنے علم ہے کہ ہم شیطان کی ساری شبہات کا توڑ کریں نہ اتنا عمل ہے اور نہ اتنی استقامت ہے نیکیوں کے اوپر کہ اس کی ساری جو شہباد جو جال بکھیرتا ہے ان سب میں آنے سے ہمیشہ ہم بچ سکیں لیکن کم سے کم بھی کم سے کم بھی جو کر سکتے ہیں وہ دو کام ہیں ایک یہ جو سورہ عال عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقین کی صفات بتاتے ہوئے جو چیز بتائی عجیب بات ہے انسان صاحب پہ غور کرے اللہ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 اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے تو یہ ایک چیز ایسی ہے نا جس کا کوئی اور دروازہ نہیں یعنی ظاہر من بھی کوئی اور دروازہ نہیں ہے مغفرت کے انسان اللہ کے سوا کسی اور سے دے سکتا ہے گناہ معاف کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو یہ ایک کو کام کہ انسان جب پھسل جائے متقین کی صرف یہ نہیں کہے کہ وہ کبھی نہیں پھسلیں گے ہم کمزور ہیں انسان بنایا کمزور گیا ہے وہ پھسل جاتا ہے اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ساری کوشش کے باوجود اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ متقی کی صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کبھی نہیں پھسلے گا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب اس سے کوئی فاش کام ہو جائے یا جب وہ ظلم کر بیٹھے اپنی جان پہ کہ اللہ کو یاد کرے اللہ سے استغفار کرے پھر ایک اس چیز کو انسان مضبوطی سے تھامے کہ اللہ سے استغفار نہ چھوڑے اور اللہ سے جب بھی پھسلے جب بھی گناہوں میں مبتلا ہو جب بھی شیطان اس کو رستے سے ہٹائے تو وہ اللہ کی طرف لوٹے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت طرف کرے اور دوسری چیز ہے پیارے بھائیوں توازو کہ انسان اپنی حقارت اپنی یعنی اپنا کچھ نہ ہونا جو ہے اس کو ذہن میں تازہ رکھے اس لیے کہ یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس سے اللہ سے امید ہے اللہ سے امید ہے کہ اس توازوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کا اور اپنے کرم کا معاملہ فرمائیں گے ورنہ انسان امال میں پہاڑ جیسے امال بھی لیا ہے اور دل میں اپنے اوپر اعتماد آ جائے دل میں اپنی بڑائی آ جائے دل میں اپنے اوپر یقین آ جائے دل میں یہ سکون آ جائے کہ انشاءاللہ میرا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے میں تو ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو سب بخشے بخشائے ہیں یہ یہود کا طریقہ ہے یہ یہود کہتے تھے اس بات کو کہ نحنو ابنا اللہ و احبا ہم اللہ کے فرزند اور اللہ کے محبوب ہیں تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہم سب کمزور ہیں ہم سب غلطیوں سے پر ہیں دل میں اپنی آجزی ہو دل میں یہ احساس راسخ کریں ہم راسخ کریں ہم کہ اللہ ہی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ کی توفیق کے بغیر اور ہم کوئی عمل نہیں لا سکتے نیکی کا اللہ کی مدد کے بغیر ہم کسی عدم گناہ سے نہیں بچ سکتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے حتیٰ کہ ہم گناہ تو دور کی بات ہے ہم اس ایمان پہ نہیں قائم رہ سکتے ہم اللہ کی توحید پہ نہیں قائم رہ سکتے ہم قیامت کے دن کے اوپر ایمان پہ نہیں قائم رہ سکتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو اللہ کی رحمت ساتھ ہو یہ جب تک فقر کا احساس نہیں ہوگا کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے جو ہے وہ رب کے ہاتھ میں ہے اور رب سبحانہ و تعالیٰ سے ہی میں مدد مانگتا ہوں اس سارے چیز کے اندر یہ احساس رہ سک کر لے انسان تو انشاءاللہ فقیر کو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں چھوڑ جس کا دل فقیر ہو جائے کہ وہ دل سے اللہ کے سامنے سراپا کشکول اور سراپا سوال ہو تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کریں گے اور اس کے اعمال میں کمزوریاں بھی ہوں گی تو دل کے اس فقر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے رہیں گے اس کو تھامتے رہیں گے وہ جب گرے گا جب پھسلے گا اللہ اس کی مدد کو آئیں گے تو پیارے بھائیوں یہ وہ دل ہے جس کی طرف مجھے اور آپ کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے تو جو متوجہ ہو جائے پھر اس کے جوارح پر اس کے ظاہر پر اس کا اثر نمودار ہوتا ہے وہ اثر نظر آنا چاہیے مجاہرین کے اندر وہ اثر نظر آنا چاہیے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص کو رسول اللہ وسلم نے نماز میں اپنی داڑھی سے کھیلتے دیکھا تھا آپ نے فرمایا لو خشت قلب ہو لخشات جوار ہو اگر اس کے دل میں خوشو ہوتا اللہ کا خوف ہوتا تو اس کے جسم سے بھی وہ خوف نظر آتا تو یہ خوشو دل میں ہوگا تو خود بخود آپ کے چہروں سے نظر آئے گا میرے چہرے سے نظر آئے گا ہمارے اعمال سے نظر آئے گا ہمارے جوارے سے نظر آئے گا تو مجاہدین کی مجلس ایسی ہونی چاہیے مجاہدین کی گفتگویں ایسی ہونی چاہیے مجاہدین کے سوالات ایسے ہونے چاہیے مجاہدین کی سوچ اور فکر ایسی ہونی چاہیے کہ نظر آئے کہ ان کے دلوں کے اندر خوشبو ہے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے یہ ایک ایک بڑی دن کے آنے سے ڈرتے ہیں ایک بہت سنجیدہ معاملے کو اپنے سامنے کھڑا دیکھتے ہیں یہ ایسے غافل لوگ نہیں ہیں جن کو کسی کسی چیز کا ہوش ہی نہ ہو کسی چیز کا فہم ہی نہ ہو تو مومن اور کافر میں یہ جو فرق ہے کافر فوجی تو ایسے غافل کھیلتا کودتا یہاں پر پہنچ جاتا ہے کچھ پیسوں روپے کی خاطر اور کچھ ترقی کی اور کچھ دنیاوی مفادات کی تلاش میں ہم تو اس لیے نہیں آئے ہمارے سامنے ایک سنجیدہ مسئلہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ایمان سیروں کے اندر ہمارے پہاڑوں کی طرح راسخ کر دیں اور اللہ تعالیٰ ایمان پر ہمارے دلوں کو موت کے وقت تک اور عین موت کے وقت بھی قائم رکھیں اور اللہ تعالیٰ کفر سے اس دل کو بچائے رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہمیں اپنے دلوں کی حفاظت کرنے والا بنا دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان پہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرما دیں سبحان اللہ کا